ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم ۖ علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا الا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن ان ان اللہ اللہ یعلم ما فی انفسکم واعلموا غفور حلیم اور اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں کہ تم اشارے کنائے میں ان عورتوں کو پیغام نکاح دو یا اپنے دل میں اس ارادے کو چھپائے رکھو اللہ جانتا ہے کہ تم ان کا ذکر کرو گے لیکن خفیہ طور پر ان سے شادی کی بات طے نہ کر لو سوائے اس کے کہ تم کوئی اچھی بات کہو اور عقد زواج کا عزم اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ نوشتہ اپنی مدت پوری نہ کر لے اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے دلوں کی بات جانتا ہے اس لیے تم اس سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ مغفرت کرنے والا اور بردبار ہے اس آیت میں شوہر کی وفات کی عدت گزارنے والی اور متعلقہ بائنا کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ عدت گزرنے سے پہلے ایسی عورتوں کو شادی کا پیغام تو نہیں دیا جا سکتا البتہ جو شخص شادی کرنی چاہے وہ اشارے کے میں اسے یہ سمجھانے کی کوشش کر سکتا ہے کہ وہ اس سے شادی کی خواہش رکھتا ہے لیکن پوشیدہ طور پر اس سے شادی کی بات طے کر لینا یا شادی کر لینا جائز نہیں فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کو جب ان کے شوہر ابو عامر بن حفص نے تیسری طلاق دے دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ وہ ابن ام مکتوم کے گھر میں عدت گزارے اور عدت گزر جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کے لیے پیغام دیا اور ان کی شادی اسامہ سے کر دی